www.attableek.com The Reviver of Iman فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يطيع الله ورسوله ويخشى وہ بھی جمعے کے لیے مسجد میں آئے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے لے کر حضرت علی کرم اللہ بادشاہ تک جو خلافت راشدہ کا زمانہ ہے خلافت راشدہ کے زمانے میں امامت قبرا اور امامت سہرا دونوں ایک ہی جگہ تھی یہ الگ الگ نہیں تھی جو ان مسجد کا امام ہوتا تھا وہی حکومت کا حاکم بھی ہوتا تھا حکمراں بھی ہوتا تھا حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پوری زندگی نماز پڑھائی اور پھر اس کے بعد حضرت اب صدیق رضی اللہ تعالیٰ عن اس حضرت عبر فاروق رضی اللہ تعالیٰ پھر حضرت علی اس حضرت عثمان اور حضرت علی کرم اللہ وجہ ان تمام لوگوں نے حکومت کو بھی چلایا حکومت کی ذمہ داری کو بھی سنبھالا حکومت کی ذمہ داری کو سنبھالنا کہتے اس کو امامت ٹکڑا اور مسجد کی ذمہ داری کو بھی سنبھالا یہاں نماز بھی پڑھائی اس کو کہتے امامت سہرا تو اس زمانے میں چونکہ امامت قبرا اور امامت سہرا دونوں ایک ساتھ تھی تو حضرت عمر فاروق اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ میں تشریف لائے اور وہ خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہونے کو تیار ہوئے جو ہی خطبہ دینے کے لیے وہ تیار ہوئے کہ خطبہ کے لیے جائیں گے اچانک ایک شخص ان کے سامنے آیا اور وہ دیکھنے میں بدبی اور جہادی لگتا تھا وہ آیا اور آپ کے دونوں موٹو پر مضبوطی سے اپنا پنجا گڑا دیا اور پھر اس کے بعد زور زور سے وہ کہنے لگا اشد اللہ الہ الا اللہ و اشد اللہ محمد رسول اللہ حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اے شخص تو کیا چاہتا ہے کیا تو اس وقت ہمارے سامنے کھڑے ہو کر ایمان لا رہا ہے یا اپنے ایمان کا اعلان کرنا چاہتا ہے اس شخص نے یہ کہا کہ خلیف المسلمین میں ایمان پہلے لا چکا ہوں کئی مہینے ہو گئے ہیں لیکن میری یہ دلی خواہش تھی کہ میں اپنے ایمان کا اعلان آپ کے سامنے کروں میں بہت لمبا سفر کیا دور دراز کا سفر کیا اور بہت دور دراز کا سفر کر کے میں آپ کے پاس پہنچا ہوں میں آج آپ کے سامنے اپنے ایمان کا اعلان کر رہا ہوں پھر اس نے کہا کہ میں اپنا بھی کرا دینا آپ کے سامنے ضروری سمجھتا ہوں کہ میں کون ہوں انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے مجھ کو دو خوبی حاصل ہے ایک تو میں فوج کا سپہ سوار ہوں جو اس سے پہلے ہر عام ہوئی تھی اس ہر عام کے اندر میں نے سفر سالی کی خدمت انجام دی تو فوج کے سفر سالار بنانے کے رہتے ایسے فوج کی جو ذمہ داریاں اس کو پورا کرنے کی میرے اندر صلاحیت ہے دوسری یہ ہے کہ اس وقت جو اللہ کی جو کتابیں یہاں موجود ہیں طورے اور انجیل یہ توڑے اور انجیل ان دونوں کتابوں کا میں بہترین عالم ہوں میں اس کے تمام چیزوں سے واقف ہوں اور جہاں سے بھی آپ چاہیں مجھ سے آپ ان کتابوں کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں میں اس کتاب کی ان دونوں کتابوں کی روح سے واقف ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کتابوں کے اندر کیا کہی ہے یعنی تو اس نے بتایا کہ میں بہترین سپہ سالار بھی ہوں اور بہترین عالم بھی ہوں پھر حضرت عمر نے فرمایا کہ پھر کیا وقت ایمان کیوں لایا ایمان لانے کی وجہ کیا ہوئی تو اس نے کہا کہ میں برابر یہ سنتا رہتا تھا کہ اسلامی فوجیں جس طرف سے گزرتی ہیں جس ملک میں جاتی ہیں جہاں پہنچتی ہیں وہ وہاں کے لوگ ان کو قبول کر لیتے ہیں اور کامیابی ان کے قدم چنتی ہیں میری سمجھ میں نہیں آیا کہ آخر کیا خوبی ہے اس فوج کے اندر کہ جہاں بھی یہ جاتی ہے ہر جگہ یہ کامیابی نہیں کامیابی ان کو ملتی ہے کہیں پر بھی ان کو ناکامی نہیں ملتی ہے اس کی وجہ کیا ہے میری خواہش ہوئی کہ میں ایک بار اس پر غور کروں اور دیکھوں کہ یہ کیا وجہ ہے کیا خوبی ہے اس فوج کے اندر کہ جہاں بھی جاتی ہے اس کو کامیابی ملتی ہے تو اس نے کہا میں مجھ کو معلوم ہوا کہ فلاں راستے سے اسلامی فوج گزرنے والی ہے تو میں وہاں بہت پہلے سے حاضر ہو گیا میں روڈ کے کنارے کھڑا ہو گیا میں روڈ کے کنارے کھڑا ہو گیا اور دیکھا کہ فوج آ رہی ہے اس نے کہا کہ فوج کا جو کام ہوتا ہے وہ دہشت پھیلانا ہوتا ہے آپ بھی دیکھتے ہیں کبھی کسی شہر کے اندر کوئی جھگڑا ہو جاتا ہے ایسے موقع پر اگر فلے مارچ کے لیے فوج آتی ہے تو فوج آ کر کے وہاں دہشت پھیلاتی ہے دہشت پھیلانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کا روگ جمانا چاہتی ہے تاکہ جو لوگ شر پسند ہیں وہ دبک جائے وہ سامنے نہ آئے دوسری بات یہ ہے کہ فوج کی یہ خوبی فوج کی کا مزاج ہوتا ہے کہ جس آبادی کو گھستی ہے اس آبادی کو اجاڑ دیتی ہے اس آبادی کو تباہ برباد کر دیتی ہے باغات کو برباد کرتی ہے باغات باغات کی شاخیں کاٹ دیتی ہے جانور جو مل جاتے ہیں ان کو اپنے قبضے میں لے کے ان کو ذبح کر کے اپنے اجتماع میں لاتے ہیں فوج کا دراصل مزاج یہ ہوتا ہے کہ وہ جہاں بھی جائے فساد پھیلائے تباہی پھیلائے اور وہاں کے تمام نظام کو دخن ختم کر دے یہ فوج کا مزاج ہوتا ہے لیکن میں نے جب اسلامی فوج کو نظر نظر اٹھائی جو آ رہی تھی فوج میں حیران رہا کہ وہاں پر کوئی دبدبا کوئی روب اور کوئی دہشت پھیلانے والی بات نہیں تھی میں نے دیکھا کئی چیزیں مجھ کو بہت اچھی لگی پہلی چیز تو مجھ کو یہ اچھی لگی کہ وہ روڈ کے کنارے سے آ رہے تھے جس سڑک سے آ رہے تھے پوری سڑک پر ان کا قبضہ نہیں تھا اس سڑک کے اندر ایک حصہ انہوں نے خالی رکھا ہوا تھا ایک حصے سے وہ گزر رہے تھے تاکہ کسی گزرنے والے کو کوئی ایمرجنسی میں شخص آ رہا ہو کوئی ایسی ضرورت اس کو پیش آ جائے تو اس کو تکلیف نہ ہو تو ایک خوبی تو میں نے یہ دیکھی کہ روڈ کے کنارے میں وہ فوج گزر رہی ہے دوسری بات دیکھا کہ ان کی ان کی نظریں جھکی ہوئی ان کی نظریں جھکی ہوئی ہیں عباد الرحمان یم شونا اللہ قرآن نے کہا ہے کہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں اللہ کے نیک بندوں کی یہ خوبی ہوتی ہے کہ جب زمین پر چلتے ہیں تو جھک کر چلتے ہیں ان اللہ اللہ مختال فخور وہ لوگ جو زمین پر اکڑ کر جلتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو پسند نہیں فرماتے یہ نیک بندی کی یہ خصوصیت ہوتی ہے تو ہم نے یہ دیکھا کہ وہ جو فوجیں چل رہی تھی وہ زمین پر اپنی نگاہیں جھکائی ہوئی تھی اور دیگر جھکی ہوئی نگاہوں کے ساتھ وہ گزر رہی تھی اور یہ بھی دیکھا کہ ان کے ہوٹ ہل رہے تھے ان کے ہو گر رہے تھے اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ پڑھتے ہوئے گزر رہے تھے میں قریب سے قریب ہونے کی کوشش کی یہاں تک ایک فوجی کے قریب پہنچ گیا اور جب میں وہاں پہنچا تو اس کو میں نے پڑھتے ہوئے سنا جو آج میں نے تلاوت کی ہے کہ یہ آج میں نے پڑھتے ہوئے سنا کہ میں کہ اللہ رسول ہوئے صلی اللہ میں ہوئے فائدون کہ یہ آج بھی میں نے سنا تو میں حیران رہ گیا میں حیران رہ گیا اس لیے کہ میں طورے پر انجیر کا بہترین عالم ہوں میں طلط اور انجیل کی تمام تعلیمات اور اس کی روح سے واقف ہوں مجھ کو ایسا لگا کہ اور طورت اور انجیل کے اندر جن کی تعلیمات ہیں وہ تمام کے تمام تعلیمات اسی کے اندر جمع ہو گئی اس ایک کہ کے اندر جمع ہو گئی میں نے سمجھا کہ ایسا کلام انسان کا نہیں ہو سکتا انسان کا کلام ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک کلام کے اندر دو کتابوں کی تمام مضامین تمام حقوق سمو دیے جائیں یہ اللہ ہی کا کلام ہو سکتا ہے تو میں نے اس شخص سے پوچھا کہ تو نے کیا پڑھا تو اس شخص نے مجھ سے کہا کہ میں نے قرآن کریم کی آیت تلاوت کی پھر کہا کہ کیا ہے قرآن کریم کیونکہ واقع نہیں تھا تو اس نے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ہمارے درمیان ہوئی اللہ کے رسول تشریف لائے اور ان کے ان پر اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام نازل فرمایا یہ کلام جو ہماری فکری رہنمائی کے لیے جو ہماری فکری رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل کیا قرآن کریم کی چھ ہزار چھ سو چھ سے آئے تھے تیئیس سال تک نازل ہوئی اور تیئیس سال تک یہ آئے نازل ہونے کا مانا یہ ہے کہ جس وقت جس جو مسئلہ درپیش ہوا جو مسئلہ سامنے آیا اس مسئلے کے حساب سے وہ آئے کچھ اسی لیے قرآن اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو ایک ساتھ پورے قرآن غریب کو اتار دیتے اللہ تعالیٰ چاہتے تو جیسے حضرت علیہ السلام کے لیے میں لکھ کر کے پورے قرآن کو بھیج دیا تھا قرآن کو ہی بھیجتے لیکن قرآن کیونکہ آخری کتاب ہے اور اب نبی کریم صلی اللہ وسلم کے بعد نبی کریم صلی اللہ وسلم کے بعد چونکہ دین کی اور دعوت کی ذمہ داری اس امت کی ہے یہی امت اور قیامت کی ذمہ داری کو نبھائے گی اس امت کو خیر امت اسی لیے کہا گیا ہے کہ یہ امت بڑی بہت مقام والی رتبہ والی امت ہے اس لیے کہ جو کالے نبوت ہے جو دعوت کا کام نبی کا کام ہے وہ کال نبوت اس امت کو انجام دینا ہے کن تم خیر کہانی منکر وہ تو میرون یہ امت خیر امت ہے اب ہرائے کا حکم کرنا اور برائی کو روکنا اس امت کی ذمہ داری ہے تو یہ اس کا اس کا اس کا مقام ہے تو اس لیے اس امت کو چونکہ قیامت تک رہنمائی کرنی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ پر فکری رہنمائی کے لیے قرآن کریم کو نازل کیا دوسرا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ سیرت کو ایک تاریخ کی ایسی تاریخ کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے مرتبہ فرمایا کہ جو آج پوری دنیا میں ہر انسانی چوراہے پر ایک رہنمائی کے حیثیت سے کھڑی ہے اور وہ سیرت جہاں سے بھی آپ گزرے ہر جگہ آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ سیرت آپ کو کہہ دی کہ تجھے کیا کرنا ہے تجھے کیا نہیں کرنا ہے یہ دو چیزیں عملی رہنمائی کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے فکری رہنمائی کے لیے قرآن کریم ہے تو اس نے کہا کہ میں اس بات کو یقین کرتا ہوں کہ یہ کلام اللہ ہی کا ہو سکتا ہے اس لیے میں اس پر ایمان لاتا ہوں وہ اس وقت لے لیا ایمان لانے کے بعد اس کی خواہش تھی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اس کا اظہار کرتے اسی لیے لمبا چوڑا سفر کر کے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا پھر نبی نبی پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کے سامنے اس نے اس نے کہا کہ اس آیت کا مطلب آپ مجھے بتا دیجیے حضرت عمر فاروق سے کہا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کا جو مطلب بتایا وہ تھوڑا سا میں آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں یہ آیت بڑی چھوٹی سی آیت ہے لیکن بڑی آیت ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر انسان دنیا والوں مسلمان ہو اگر تم یہ چاہتے ہو کہ دنیا بھی تمہاری کامیاب ہو اور آخرت بھی تمہاری کامیاب ہو تو اس کے لیے کیا نسخہ ہے وہ نسخہ اس آیت کے اندر بیان کیا گیا ہے اس میں پہلی چیز یہ بتائی گئی ہے جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ نے فرما پہلی چیز بتائی میں اللہ اللہ رسول ہوں میں اللہ و رسول ہوں جو جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اعتعاد کرے اعتعاد کرے فرما برداری کرے اللہ کے رسول کی اعتعاد کرنا روز ہم سنتے ہیں اپنے کو سنتے ہیں فرما برداری کیا آپ کی سنت پر چلنا آپ کے طریقوں پر چلنا ظاہر ہے کہ کوئی بھی مسلمان اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف چلے گا تو اس کا ایمان قابل قبول نہیں ہوگا یہاں تک کہ کوئی نماز بھی تو کر رہا ہے اگر اس کی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں ہوگی تو وہ نماز بھی قبول قابل قبول نہیں ہوگی خود نبی کریم صاحب نے فرمایا کہ سلو کما رہی تم سلی تم نماز اس پر پڑھو تم مجھ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو اس لیے علم کی ضرورت پڑتی ہے ولدا کی ضرورت پڑتی ہے کہ آج بھی سمجھ لے کہ نبی غریب صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسی تھی نماز کہتی تھی آپ نے سلو کما رہی تمہوں وہ سلی تم نماز اس طرح پڑھو جس طرح تم مجھ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو تو اس لیے ہم رابطہ عید حاصل کرتے ہیں علماء سے رابطہ قائم کرتے ہیں نماز کو سیکھتے ہیں اور یہ کوشش کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اس نماز کو ہم ادا کریں تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقے کو معلوم کرنے کے بعد اگر اس طریقے پر ہم اپنی نماز کو ادا کرتے ہیں تو یہ اعتراض ہے اسی طرح ایک اطاعت کا ایک مفہوم میں آپ کو اور بتاتا ہوں جو یہاں پر ذکر کیا گیا ہے اطاعت کا مانا یہ ہے کہ دیکھیے ہم سب کے سب انسان ہیں جتنے بھی انسان ہیں ہمارے اندر دو محبت ہیں دو محبت ہیں ایک محبت انسان کے اندر ہر انسان میں محبت ہے بیوی سے محبت ہے اولاد سے محبت ہے مال سے محبت ہے وحدہ سے محبت ہے جائیداد سے محبت ہے دنیا کی بہت سب چیزوں سے محبت ہے یہ محبت انسان کی فطرت ہے انسان کی فطرت ہے مال کی محبت تو انسان میں بہت زیادہ ہوتی ہے قرآن نے فرمایا حبن جم بہت سخت اس کی محنت اسی لیے کئی بار دیکھتے ہیں کہ نماز پڑھنے میں وہ آگے آگے رہتا ہے لیکن زکات دینے میں وہ آگے آگے نہیں رہتا زکات دینے میں پیچھے ہو جاتا ہے وہ مال کی محبت اس کے لیے رکاوٹ بن جاتی ہے رکاوٹ بن جاتی ہے اسی لیے یہ کہا گیا کہ ہر انسان کے اندر یہ فطری محبت ہے کہ وہ اولاد سے محبت کرتا ہے بیوی سے محبت کرتا ہے بچوں بچوں سے محبت کرتا ہے بچوں سے محبت کرتا ہے یہ ہر انسان چاہے وہ ایمان والا ہو چاہے وہ ایمان والا نہ ہو لیکن ایک انسان جس کو اللہ تعالیٰ ایمان کی نعمت سے سرفراز فرماتا ہے جب وہ ایمان کی نعمت سے سرفراز ہو جاتا ہے تو اب اس پر ایک دوسری محبت کی ضروری ہوتی ہے پہلی محبت تو فطری ہے نیچرل ہے یہ فطری ہے یہ محبت تو ہر شخص کو ہوگی ہو گئی بحثیت انسان کے لیکن جو دوسری محبت ہے وہ اختیاری ہے یعنی اختیاری کا مطلب یہ ہے کہ اب اس کو نبی کریم صلی اللہ تعالی کی محبت کو اختیار کرنا پڑے گا حاصل کرنا پڑے گا اور اللہ تعالیٰ کی محبت کو حاصل کرنا پڑے گا یہ فطری نہیں ہے بلکہ اختیاری ہے ایمان لانے کے بعد اسی لیے انسان اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ اپنے ایمان کو مضبوط اور مستحکم کرنے کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کو وہ حاصل کرے اسی کو حضور صاحب فرمایا کہ لا میں نے عہد کو حق عظم و عہد و علی ہے مین ابھی ہے وہ نہیں بننا سے اجمائی ایک موقع پر حضور صاحب نے فرمایا کہ دیکھو تم میں سے کوئی شخص بھی اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جبکہ اس کے دل میں میری اور اللہ کی محبت اس کے اولاد اس کے خاندان کے افراد دنیا کے تمام انسان زیادہ نہ ہو تو معلوم یہ ہوا کہ جو فطری محبت ہے اس فطری محبت کے مقابلے پر جو ہم محبت اختیار کریں گے حاصل کریں گے اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت اس محبت کو یہ اختیار اس طرح کرنا پڑا اس طرح اختیار کرنا ہے کہ جو فطری محبت ہے اس فطری محبت کے لیے محبت غالب آ جائے اس کی ایک مثال آپ سمجھنے کے لیے عام طور پر سمجھ سکتے ہیں جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تسلیم ایک جلیل القدر نبی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی خاندان سے ہے اور آپ آپ نے فرمایا کہ میرا دین دین ابراہیم ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دو سنتوں کو اپنی شریعت پہ داخل کیا ایک ختنہ کو داخل کیا ایک ختنہ کو داخل کیا ایک قربانی کو داخل کیا یہ قربانی اور یہ خطرہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کی چیزیں تھیں ان تمام چیزوں کو انہوں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے اپنی شریعت پہ داخل کیا اور کیونکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ محمد تھے تو شرک کو مٹا کر دنیا میں توحید کے قیام کے لیے آئے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی طرح سے شرک کو مٹا کر توحید کو قائم کرنے کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا مقام عطا فرمایا تھا لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کی امتحانات بھی بہت کیے ہیں بڑی آزمائشیں ہوئی ہیں بڑے امتحانات سے گزرے ہیں ایک وقت آیا کہ جب وہ عراق کے اندر بابل نینوا میں تھے ان کو کہا گیا خواب دکھایا گیا کہ آپ یہاں سے چلیے سفر کریے اپنے بیٹے بیوی بچوں کے ساتھ اور ایک ایسی جگہ پر پہنچیے جو وادی غیر ہی ذرا ہے جہاں پر کوئی انسان چلن پڑن نہیں ہے جہاں نظر آ جائے وہاں پر پھیر جائیے حضرت ابراہیم سلاد اپنے بیوی حضرت حضرت حاضرہ اور حضرت اسماعیل جو چھوٹا نندا مندا بچہ تھا اس کو لے کر وہاں سے سفر کیا اور چلتے ہوئے آئے جب خانہ کابا کے بعد پہنچے تو وہاں پر ان کو محسوس ہوا کہ شاید یہی گیا ہے جس کے بارے میں کہا گیا ہے چنا کہ وہاں حضرت ابراہیم اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو آواز کیا ان کو چھوڑ کر کے چلے گئے تفصیلات کا اس وقت موقع نہیں ہے کہ میں تفصیلات بیان کروں ایک آزمائش ان کی اوپر یہ بھی آئی تھی ایک بڑی آزمائش ان پر یہ بھی آئی کہ جب اسماعیل تیرہ سال کے ہو گئے اسماعیل بڑھاپے کی اولاد ہے چھیانوے سال کی عمر میں حضرت اسرائیل کی پیدائش ہوئی بڑھاپے کی اولاد سے آج بھی زیادہ فطری محبت ہوتی ہے اور یہ اولاد ہوتی ہے اس کے بعد حضرت اسحاق پیدا ہوئے حضرت اسحاق کی بات جو ہے پہلے حضرت اسرائیل پیدا ہوئے بڑھاپے کی وجہ سے ان اولاد سے ان کی بہت محبت تھی تو جب تیرہ سال کی ان کی تقریباً عمر ہو گئی تو اس عمر کے اندر ان کو خواب دکھایا گیا کہ تم اپنے بیٹے کو میرے نام پر دعا کرو باپ نے یہ خواب دیکھا باپ کی سمجھ میں نہیں آیا کہ ایک باپ اپنے ہاتھ سے بیٹے کو کیسے ذبح کر سکتا ہے کیسے قربانی کر سکتا ہے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی وہ خاموش رہے پھر دوسری بار انہوں نے خواب دیکھا دوسری بار جن کو یہی خواب دیکھا پھر بھی وہ خاموش رہے جب تیسری بار بھی یہ خواب دیکھا تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ نبی کا خواب سچا ہوتا ہے نبی کا خواب جھوٹا نہیں ہوتا ہے جب تین بار میں نے یہ خواب دیکھ لیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھ کو یہ آزمائش سے بھی گزرنا ہوگا یہ قربانی بھی مجھ کو دینی پڑے گی چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام و تسلیم نے حضرت اسماعیل سے اس کا تذکرہ کیا اور تمام خاموں کا ذکر کیا اور بتایا کہ ایسا اللہ تعالیٰ نے مجھ کو حکم دیا ہے ابراہیم ہونے والے پیغمبر ہیں انہوں نے کا صفائی سے بات ہوگا آپ کو دیر چاہے گی ہے اللہ نے جو حکم دیا وہ کر ڈالیے وہ کر ڈالیے وہ کر ڈالیے مجھ کو قربانی مجھ کو قربان کر دیجیے البتہ جب مجھ کو آپ ذبح کرنے لگیں گے تو ذبح کرتے وقت میری آنکھوں میں پٹی باندھ دیجیے گا اور میرے دونوں ہاتھوں کو بھی باندھ دیجیے گا اس لیے کہ آپ باپ ہیں میں بیٹا ہوں آپ جب نظر جھکا کر چھری چلائیں گے میرے گردن پر چاقو چلائیں گے ہو سکتا ہے کہ جب آپ کی آنکھ ہماری آنکھ سے مل جائے تو پیدلے شفقت پیدل غالب آ جائے یا میں اور آپ اس وقت آپ کا چاقو چلنا بند ہو جائے اس لیے آپ میرے آنکھ میں پلٹی باندھ دیجیے میرے ہاتھوں میں بھی پٹی باندھ دیجیے دونوں ہاتھوں کو بھی باندھ دیجیے تاکہ تکلیف کی وجہ سے میں کہیں اٹھ کر بھاگ نہ جاؤں اس کے بعد حضرت ابراہیم السلام کے ساتھ یہی کیا گیا اب حضرت ابراہیم السلام چاقو چلا رہے ہیں چاقو چلا رہے ہیں چاقو چل رہا ہے لیکن حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن گلے کو وہ نہیں کاٹ رہا ہے یاد رکھیے مسلمان حج کا سب سے بڑا حج میں جو سب سے بڑا سبق ملتا ہے ہم حاجیوں کو وہ سبق ملتا ہے کہ وہاں جا کر اس کا بات کا یقین ہوتا ہے کہ اسباب سبب کچھ نہیں ہے اصل مسبب الاسباب طاقت سبب میں نہیں ہے طاقت مسبب الاسباب میں ہے جو خرچ حج کے دوران جتنی چیزوں کی ہم زیارت کرتے ہیں ان تمام چیزوں کی زیارت سے یہ پتا چلا زمزم کو لے لیجیے آپ وہاں پر تو یہ تمام چیزوں کو لے لیجیے اس سے یہ بتا دیتا ہے کہ طاقت صبر کے اندر ہے نہیں ہے طاقت مسبب الاسباب میں ہے چاقو بے شک سبب ہے لیکن اللہ کے حرم کے بغیر وہ چاقو کاٹ نہیں سکتا اللہ کے حکم کے بغیر وہ سبق کا چاقو کاٹ نہیں سکتا وہاں پہنچ کر کے ہم کو یہ سبق ملتا ہے اور ہم کو اس یقین کے ساتھ آنا چاہیے کہ سبب میں کوئی طاقت نہیں ہے مصبول الاسباب میں طاقت ہے تو اس لیے وہاں وہ چاقو چلا کر رہے اور چاقو کاٹ نہیں رہا چاقو چل رہا چاقو کاٹ نہیں رہا یہاں تک کیا آواز آئی ڈویا اے ابراہیم میرے پے میرے پیارے ابراہیم آپ نے جو خواب آپ کو ہم نے دکھایا تھا وہ خواب آپ نے سچا کر کے دکھا دیا وہ خواب آپ نے سچا کر کے دکھا دیا اللہ لہو وہاں والا جما ولا جینا لہو تقوا من کو ابراہیم مجھ کو تمہارے بیٹے کا گول یا تمہارے بیٹے کا خون نہیں چاہیے مجھ کو تو دیکھنا تھا کہ تمہارے دل میں میری محبت ہوتی ہے یہ محبت ہوتی ہے جو اختیاری محبت ہوتی ہے اگر ایک مسلمان کے دل میں اعتعاد کے حوالے سے اگر اتنی محبت ہو جائے حضور صلی اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نے ہجرت فرمائی اور آپ مدینہ تشریف لائے تو کئی صحابی وہاں رہ گئے کئی صحابی وہاں رہ گئے جب وہاں آپ چلے آئے مدینہ منورہ تو ان کی طبیعت نہیں لگتی تھی ان میں سے ایک حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہ گئے تھے بعد وہ چلے آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ ایک ہوئی تھی سولہ حدبیہ اس سولہ کی ہجری کے اندر اس سولہ حدبیہ کے اندر دب کر صلح کیا گیا تھا یہ کیا گیا تھا کہ مکہ کا مال اگر مدینہ آئے گا تو واپس کرنا پڑے گا مدینے کا مال مکہ جائے گا تو واپس نہیں کیا جائے گا مدینے کی مکہ کی لڑکی اگر مدینہ آ جائے گی تو اس کو واپس کرنا پڑے گا لیکن مدینہ کی لڑکی اگر مکہ آئے گی تو واپس نہیں کرنا پڑے گا اس طرح کی بہت سے شرطوں کے ساتھ وہ سولہ طے ہوئی تھی جو صلی اللہ نے فتح مکہ سے پہلے کیا تھا اور وہی سلحیال کا جو ہے وہی فتح مبین بنا اور اسی کے بعد اللہ تعالیٰ نے مکہ کو فتح مکہ میں فتح عطا فرمایا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو یہ معاہدہ کیا تھا اس معاہدے کے مطابق جب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے بارڈر پر پہنچے تو ان کو روک لیا گیا ان کو کہا گیا کہ تم کہاں جا رہے ہو اس نے کہا کہ میں مدینہ جا رہا ہوں کیوں کہہ گئے میرے آکا وہاں چلے گئے میرا دیا جی مکہ میں نہیں لگ رہا میں وہاں جا رہا ہوں چلے گئے ٹھیک ہے جاؤ تمہارے ہاتھ میں کیا ان کے ہاتھ میں ایک پورتی تھی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ کپڑے کا کاروبار کرتے تھے پوری زندگی کی کمائی پوری زندگی کے انہوں نے کپڑے فروخت کیے تھے بیچے تھے اس کاروبار کی جو کمائی تھی پوری زندگی کی کمائی کو ایک پورتی میں باندھ رکھا تھا یہ پوری زندگی کی کمائی آپ ہاں، معمولی چیز نہیں ہوتی ہے اگر ایمان انسان میں کمزور ہو تو کئی کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ اگر پوری زندگی کی کمائی اس کی چلی جائے تو ہارٹ پیڑ ہو جاتا ہے فیل ہو جاتا ہے لیکن ایمان اگر مضبوط ہو اللہ پر پورا بھروسہ ہو تو اس سے بھی بڑا حادثہ ہو جائے تو اس کے دل میں کوئی اثر نہیں پڑتا وہ سوچتا ہے کہ جس خدا نے دیا تھا وہی خدا لیا ہے پھر اللہ چاہ وہ خدا چاہے گا تب تک ہم کو پھر یہی ادا کر دے گا اس سے اس کے بعد پھر کبھی بھی کوئی اس طرح کی کوئی کیفیت اس کے اندر پیدا نہیں ہوتی تو پھر حضرت سلمان فارسی نے فرمایا کہ یہ میری پوری زندگی بھی کمائی ہے کیا لیکن ٹھیک تم کو معلوم ہے کہ مکہ کی دولت میں جینا نہیں جا سکتی تم اگر جانا چاہو تو جا سکتے ہو لیکن یہ دولت تم کو یہاں چھوڑنا پڑے گا یہاں دو محبتوں کا ٹکڑا ہوا ایک محبت اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ کا ایک محبت جیسے حضرت ابراہیم میں جو ٹکڑا ہوا ایک اولاد کی محبت کا ایک خدا کی محبت کا تو اولاد کی محبت پر انہوں نے خدا کی محبت کو ترجیح دے کر ابراہیم کو دفاع کرنا شروع کر دیا اسی طرح سے یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے یہ محبت آ گئی انہوں نے کہا کہ میں حضور صاحب کے پاس جاؤں گا وہاں پہنچوں گا اور وہاں میں جانا یہ اور یہ جو پوٹی ان کے ہاتھ میں اٹھائے انہوں نے اس کو مار دیا یہ ہے اعتب اگر یہ ہماری زندگی میں اپنی زندگی میں ہمارے کئی بار ایسے مرحلے آتے ہیں کئی بار ہے نا ٹائم چلے گا کئی بار ایسا ہوتا ہے کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہماری زندگی میں ایسے واقعات پیش آتے ہیں لیکن ان واقعات کو ہم محسوس نہیں کرتے ہر مسلمان کے زندگی میں ایسے واقعات پیش آتے ہیں اس لیے اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ اگر اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ایک طرف ہو اور دنیا کی ایک طرف ایک محبت ہو تو ہم کو اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کو ترجیح دینا چاہیے اعتراض اگر کسی مسلمان کے اندر اعتبار کا ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے تو اعتعاد کی جذبہ پیدا ہونے کا معنی یہ ہے کہ اس کے دل میں خدا کی خشیت ہوتی ہے اللہ خدا کی خشیت ہوتی ہے خدا کی خشیت کیونکہ جس سے آدمی زیادہ ٹوٹ کر محبت کرتا ہے اس سے وہ زیادہ ڈرتا بھی ہے اس سے بہت ڈرتا بھی ہے کہ ذرا سے میں وہ ناراض نہ ہو جائے ذرا سے میں وہ ناراض نہ ہو جائے ہر ٹوٹ کر محبت کرنے والوں سے انسان ڈرتا بھی ہے جب اللہ کی محبت اس کے دل میں اعتراض کے ذریعے سے کی ہو گئی تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا خوف اس کے دل میں ہوگا اللہ تعالیٰ کی محبت بھی دل میں ہوگی اللہ تعالیٰ کا خوف اگر کسی انسان کے دل میں پیدا ہو جائے بہت چیزیں ہے اس کے لیے ایک بات میں بتا دوں کہ کسی انسان کے دل میں اگر اللہ کا خوف پیدا ہو جائے تو وہ پھر پھر وہ گناہوں سے آسانی کے ساتھ بچ جاتا ہے اس لیے کہ ایک مسلمان کا یہ یقین ہوتا ہے کہ ہم چاہے گناہ رات کی تاریخی میں کریں یا دن کے اجالے میں کریں یا سمندر میں ڈوب کر کریں یا آسمان کو اڑ کر کریں کہیں کوئی کریں کوئی دیکھے دیکھے میرا خدا دیکھ رہا کوئی دیکھے نہ دیکھے میرا خدا دیکھ رہا ہے اگر یہ یقین ہو جائے تو جب بھی کوئی ایسا مرحلہ آئے گا تو ایسے مرحلے پر وہ تو کوئی گناہ کی طرف اس کا قدم بڑھ رہا ہوگا کوئی آدمی نہیں دیکھ رہا اس کو حالات ایسے ہیں کہ اس کے اندر خاموشی سے وہ انجام دے سکتا ہے لیکن فوراً اس کے دل میں خیال آتا ہے کہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے مجھ کو میرا خدا دیکھ رہا ہے یہ جب کہتا یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے تو انسان گناہوں سے بچ جاتا ہے انسان گناہوں سے بچ جاتا ہے اسی لیے کہتے ہیں کہ ان نمائش صلاح من عباد ہند علما جو اللہ کے نیک بنتے ہیں وہ اللہ سے اس لیے ڈرتے ہیں کہ ان سب کو اس کا علم ہے جب تک کسی کو علم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا علم ہے ان کی ان سے محبت ہے ان کی خشیت کا علم ہے تو اس کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ ڈرتا ہے تو ایک بات یہ ہے کہ اعتعاد ہو جائے دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے دل کے اندر خشیت پیدا ہو جائے خوف پیدا ہو جائے جب کسی انسان کے اندر کسی مسلمان کے اندر اعتعاد کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اور خشیت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے تو ان دونوں جذبوں کے نتیجے میں کسی چیز پیدا ہوتی ہے جس کا نام ہے تقوا بھائی تک تقوا تقوا بہت بڑی چیز ہے تقوا معمولی چیز نہیں ہے یہ زندگی کا حاصل ہے زندگی کا حاصل ہے آپ اللہ تعالیٰ کے وہ خوش نصیب بندے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے تقوا عطا فرمایا ہے یہ تقوا کے جو پہچان اگر آپ چاہتے ہیں کہ تقوا کیا ہے کیسے ہم محسوس کریں کہ ہمارے اندر تقوا ہے یا نہیں ہے تو اس کا بھی ایک بیرومیٹر میٹر آپ کو بتاتے ہیں آپ پہچان سکتے ہیں کہ تقوا آپ کے اندر آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے اگر نیکیوں کی محبت میں اضافہ ہو رہا ہے نیکیوں کی محبت میں اضافہ ہو رہا ہے اور گناہوں کی نفرت میں بڑھوتری ہو رہی ہے تو آپ سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تقوا کی دولت سے نوازا ہے تقوا کی دولت سے نوازا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ ہم کو آپ کو تمام لوگوں کو اس تقوا کی دولت سے نوازے اور اس طریقے پر اللہ تعالیٰ کی محبت اللہ تعالیٰ کی اعتاد اللہ تعالیٰ کی خشیت کے ذریعے سے ہم دنیا کی زندگی گزاریں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ مسلمان میں یقین اللہ اللہ رسول ہوں جو اللہ رسول کی اعتاد کرے گا وہ یکس اللہ اور اللہ سے ڈرے گا وہ وہ سطبہ اختیار کرے گا کہ یہ تین قیمتیں آ جانے کے بعد وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور آپ میں بھی کامیاب ہوگا اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا اور آخرت میں کامیابی رسی فرمائے عمر ہے نل